ولا تلبسوا الحق الحق بالباطل وتكتموا تعلمون اور سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملاؤ اور جانتے ہوئے حق کو نہ چھپاؤ یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حق و باطل کو خلط ملت کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتمان حق سے منع فرمایا ہے اس لیے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اہل علم و اہل کتاب باطل کی تردید کریں اور حق کو ظاہر کریں لوگوں کو بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں تاکہ ہدایت چاہنے والے ہدایت حاصل کریں گمراہ لوگ حق کی طرف رجوع کریں اور سوسائٹی میں مخالفین حق کے خلاف حجت قائم ہو کیونکہ جو لوگ ایسا کریں گے وہی قوموں کے رہنما اور رسولوں کے نائب ہوں گے اور جو حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کریں گے اور کتمان حق سے کام لیں گے وہ جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے اس لیے کہ لوگ دینی امور میں علماء کی ہی پیروی کرتے ہیں اس لیے اے اولاد یعقوب تم اپنے لیے دو راہوں میں سے ایک راہ اختیار کر لو